السلام علیکم ورحمۃ اللہ صورت الملک آیت نمبر دو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وہی اللہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ دیکھے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور وہی غالب ہے اور بخشنے والا ہے بالکل ایسے جیسے ہم اسکول میں داخلہ لیتے ہیں پڑھتے ہیں اور سال کے آخر میں ہمارے امتحان ہوتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ پورا سال کس نے اچھی پڑھائی کی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بھی اسی لیے دی ہے کہ یہ دیکھے کہ اس پوری زندگی میں کس نے سب سے اچھے کام کیے ہیں اور آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کا کام اسے پسند آتا ہے اور کس کا کام پسند نہیں آتا